اللهم صل وسلم وبارك على وعلى عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اور ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیتا محترم بھائیوں جس طرح انسان کا دل بیمار ہوتا ہے ایسے ہی انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے جس طرح جسم کو غذا چاہیے اسی طرح دل کو بھی غذا چاہیے اور جس طرح جسم کا علاج ہوتا ہے ایسے ہی دل کا بھی علاج ہوتا ہے اور سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ غذا علاج سے بہتر ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ دن میں ایک کلو غذا اپنے جسم کے مخالف کھا رہے ہیں تو وہاں دو تولے کی گولیاں کیا فائدہ کریں گی تو جسم کا علاج جس طرح کیا جاتا ہے ایسے ہی دل کا علاج ہوتا ہے اللہ تبارک کا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کا طبیب بنا کر بھیجا فرمایا یتلو علیہم آیات ہی وہ ذکی ہوں اللہ ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں وہ محمد کتاب اور حکمہ ان کو کتاب و سنت پڑھاتے ہیں یہ تینوں چیزیں ایک ہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور آیات کو پڑھتے ہیں کیا فرق ہے آیات کو پڑھتے ہیں تو پڑھ کر ہی تعلیم دیں گے یتلو علیہم آیات ہی آیات کو پڑھتے ہیں الکتاب والحکمہ کتاب و سنت سکھاتے ہیں اور جب پڑھیں گے سکھائیں گے تو ان کے دل پاک ہو جائیں گے یہی معنی ہے وہ یوزکی ہم ان کو پاک کرتے ہیں ایک آدمی کے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہو اس پر آپ سارا قرآن پڑھ دو مٹی نہیں اترے گی گندے کپڑے ہیں تو گندے رہیں گے قرآن کہتے ہیں قرآن پڑھ کر پاک کرتے ہیں تو اس پاکیزگی سے مراد یہ حصی اور جسمانی پاکیزگی نظر نہیں آتی بلکہ اس سے مراد دلوں کی پاکیزگی اللہ دوبارہ کا ادارہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس قد من ربکم وشفاء لما الصدور اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور تمہارے دلوں کی شفا نازل ہوئی ہے ادھر کہا قرآن قرآن پڑھتے ہیں ہیں سکھاتے ادھر کہا ہم نے قرآن کو دلوں کی شفا بنا کر نازل کیا ہے تو ثابت ہوا قرآن پڑھنے سے دل زندہ ہوتے ہیں دلوں میں زندگی آتی ہے دلوں میں شفا آتی ہے دلوں کو نور ملتا ہے دسیوں آیات ہیں اس معنی کی قرآن حکیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بنا کر بھیجا ہے اللہ اکبر تو میرے عزیز بھائیوں قرآن حکیم نور کا محتاج یہ انسان کا دل نور کا محتاج ہے قرآن حکیم نور ہے دل آنکھ ہے اور انسان کے دیکھنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں نور بھی چاہیے ہوتا ہے آنکھ بھی چاہیے ہوتی ہے ایک شخص نابینا ہو سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا اور ایک شخص بینا ہو نظر اس کی سکس بائی سکس ہو مگر رات کا اندھیرا ہو پھر بھی اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا روشنی بھی ضروری ہوتی ہے اور دیکھنے والی آنکھ بھی ضروری ہوتی ہے یہ دل دیکھنے والی آنکھ ہے اور یہ قرآن اور سنت یہ اللہ کا نور ہے جتنے فرقے جتنے مذہب آج آپ کو نظر آتے ہیں ان کی گمراہی کا سبب یہ ہے یا ان کے پاس آنکھ نہیں ہے یا ان کے پاس نور نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا يفقهون بها ان کے پاس دل ہیں مگر سوچتے نہیں اور فرمایا فرمایا رب العزت نے انها لا تعمل ابصار ولكن یہ آنکھیں ان کی نابینا نہیں ہوئی بلکہ ان کے دل نابینا ہوئے ہیں جو سینوں میں ہیں سینے کا دل وہ نابینا ہو جاتا ہے سینے کا دل دیکھنے والا ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر ورد و غبار چڑھ جاتی ہے جب اس کے اوپر گناہوں کی تہ جم جاتی ہے جب اس کے اوپر شہوات اور شبہات کے وار ہوتے ہیں جب اس کے اوپر فتنوں کی لیر چڑھ جاتی ہے تو پھر دل نابینا ہو جاتا ہے وہ حق کو حق نہیں مانتا باطل کو باطل نہیں مانتا نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور یہ اس وقت انسان کی بدبختی کی انتہا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان القلوب لا تصدع دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے وَجِلَاؤُهَا ذِكْرُ اللَّهِ اور ان کی پالش ان کی چمک اللہ کی یاد ہے وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِ میرے ماں باپ قربان جائیں ساری کائنات کی افضل ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دل پر قرآن نازل ہوتا ہے نازالا به روح الامین على قلب کا قرآن روح الامین لے کر آئے آپ کے دل پر لے کر آئے ہیں فرمایا وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِ میرے دل پر بھی پردہ آ جاتا ہے میرے دل پر بھی غبار آ جاتا ہے وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِعَتَ مَرَّةً میں ایک دن میں سو سو بار اپنے رب سے معافیاں مانگتا ہوں استغفار کرتا ہوں پھر میرا دل چمک اٹھتا ہے پھر اس دل کو وہ وہ چیزیں سجائی دیتی ہیں جو مردہ دل کو سجائی نہیں دیتی آج ہم دیکھتے نہیں فلسطین میں پچیس مارے گئے شام میں ڈیڑھ سو مارے گئے برما میں پانچ سو کو دبا کر دیا گیا نظر اس خبر پر ٹکتی نہیں آگے چلو یہ تو روٹین ہے آگے چلو کوئی اور خبر دیکھو یہ دلوں کی مردنی ہے یہ دلوں کی موت ہے کہ انسان کا دل مسلمان کے لیے پسیج نہ جائے دہل نہ جائے نرم نہ ہو جائے یہ دلوں کی موت ہے جو اس وقت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے اس لیے وہ مسلمان کبھی مسلمانوں کے دل زندہ ہوتے تھے ایک عورت اپنی چار دیواری میں ایک آواز لگاتی ہے کوئی لیٹر پیڈ پر لکھ کر سر میں مہر خط نہیں بھیجا کوئی فیکس نہیں کوئی تار نہیں کوئی ای میل نہیں اپنی چار دیواری میں واہ موت سما کی آواز لگاتی ہے حالانکہ مسلمان اس وقت اس لیول کے نہیں رہے تھے عباسیوں کا زمانہ تھا موتسم باللہ کا زمانہ تھا عیاش قسم کے حکمران ہو گئے تھے لیکن اتنی غیرت اور دل اتنے تھوڑے زندہ تھے کہ وہ اپنی چار دیواری میں اموریا کے قلعے میں پابند عورت آواز لگاتی ہے واہ موتسما ارے موتسم تم کہاں ہو مجھ پر ظلم ہو رہا ہے موتسم کہتا ہے میں میں کوئی لشکر نہیں بھیجوں گا میں خود جاؤں گا فلسفیوں منطقیوں یونانیوں نجومیوں کے پیروکار بن چکے تھے نجومیوں سے پوچھا میرا جانا ٹھیک ہے یا نہیں نجومیوں نے کہا تیرا اس وقت جانا ٹھیک نہیں کہتا میں پھر بھی جاؤں گا لشکر جرار لے کر اموریا کے قلعہ کو فتح کیا اس عورت کی داد رسی کی اور اس کے بعد شاعر نے غزل کہی نظم کہی کہتا ہے السیف اصدق انباء من الكتب فی حد الحد بین الجد واللعب نجومیوں کی کتابیں جھوٹ بولتی ہیں موسم باللہ کی تلوار سچ بولتی ہے آپ کے دھابے جی کے قلعے سے چار دیواری سے ایک عورت کی آواز جاتی ہے حجاز کے پاس سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کا قاتل بڑا ظالم لیکن غیرت مند تھا غیرت مری نہیں تھی ظلم بہت اس نے کیے اللہ اکبر راوی بتاتا ہے آپریشن روم میں اس نے پورے نقشے لگائے ہوئے تھے ہندوستان کا سندھ کا دوسرے تیسرے اس میں اس وقت کے نقشے بھی اتنے واضح نہیں ہوتے تھے ہاتھ میں خنجر ہے ہاتھ کام رہا ہے اور چکر لگاتا پھرتا ہے اور کوئی بھی نہیں اکیلا چکر لگاتا ہے اور کہیں دیبل کا لفظ تلاش کرتا ہے اس کو دیبل کا لفظ مل نہیں رہا اپنے دانت پیچ رہا ہے پریشان ہے اور اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے کہتا ہے لبئی کا یا اختی میری بہن میں حاضر ہوں تھوڑی دیر کے بعد اس کو دیبل کا لفظ نظر آ جاتا ہے اس پر خنجر مارتا ہے مٹی کی دیوار میں بار دیتا ہے اور کہتا ہے لبئی کا یا اختی میری بہن میں حاضر ہوں اپنا جگر گوچھا اپنا بھتیجا اور داماد سترہ سال کی عمر میں قیادت دے کر بھیجتا ہے صحراؤں دریاؤں کے سینے چیرتا ہوا پہنچتا ہے داہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے وہاں سے چلتے چلتے سندھ کو فتح کرتا ہے اور وہاں جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں اربوں کی کھجوریں بوتا ہوا چلا جاتا ہے آگے گیا ملتان تک ملتان سے تک جاتا ہے اور جہاں جاتا ہے اسلام بھی بوتا چلا جاتا ہے کھجوریں بھی بوتا چلا جاتا ہے آج آپ کو اس کے راستے میں کھجوروں کے باغات لگا آتے ہیں عزیز بھائیوں یہ وہ لوگ تھے جن کے دل مردہ نہیں ہوئے تھے دل زندہ تھے سے وراک مل الصدور آج ہمارے دل جو سینوں میں ہے وہ مردہ ہو گئے دل مردہ ہو جاتے ہیں دل سخت ہو جاتے ہیں ہارڈنس جو ہوتی ہے سختی یہ توڑ دینے والی ہوتی ہے جو چیز ہارڈ ہو جاتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے قُلُوبُكُمْ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے فہی عقل ہجارت یا وہ شد و قصوہ تمہارے دل پتھروں جیسے ہیں یا پتھروں سے بھی سخت ہے فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرَ مِنْهُ الْأَنْحَارِ فرمایا تم دیکھتے ہو پہاڑ سے چشمہ جاری ہے میں بنانے والا رب کہتا ہوں یہ چشمہ جاری ہے چشمہ چشم ہوتی ہے جیسے آپ کی چشم آنسو بہا دیتی ہے پہاڑ کی یہ چشم ہے جس سے آنسو بہتے ہیں جس کو تم کہتے ہو چشمہ جاری ہے وَإِنَّ مِنَّهَا لَمَا يَشَّكَّكُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا پہاڑ پھر جاتا ہے بہ جاتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِدُ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ تم کہتے ہو تودہ گر گیا تم کہتے ہو سلائڈنگ ہو گئی رب جلال جو پہاڑوں کو بنانے والا ہے وہ کہتا ہے یہ میرے خوف سے گر گیا ہے یہ سجدہ ریز ہو گیا ہے یہ پتھر بھی سجدے کر دیتے ہیں یہ بھی پھٹ کر نرم ہو کر گر جاتے ہیں فرمایا تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے آج کسی برائی کی طرف اشارہ کرو یہ برائی ہے تو وہ ہماری عقل پر شک کرنے لگ جاتے ہیں کہ تو کس علاقے میں رہتا ہے یہ پندرہویں صدی ہے اور تو ابھی تک اسی وہی لکیر پیٹ رہا ہے کسی برائی کی طرف اشارہ کر کے دیکھ لو جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک برائی ہے بے حیائی ہے آج بات کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ تم کس زمانے میں رہتے ہو زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے یہ کون سی کس بارے کی آئے ہے زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی پیروی کرو ولا تتبعوا من دونه اولیاء اللہ کے سوا دوسروں کو ولی بنا کر ان کے پیچھے نہ چلو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى جب میری طرف سے ہدایت آئے گی یا فلاں نئے ضرور جو میری آسمان سے آنے والی ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا آج وہ ہدایت جو آسمان سے آتی ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے اور ہدایت لی جاتی ہے ٹی وی سے کافروں نے میڈیا کنٹرول کیا ہے نا سارا میڈیا ان کے کنٹرول پہ ہے وہ جس چیز کو اپنی سکرین پر تیرے گھر میں تیرے پیسے سے خریدے ہوئے ٹی وی پر کمپیوٹر پر خوش نما کر کے دکھاتے ہیں تو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے بچے رات کو ٹی وی پر کسی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں صبح آتے ہیں وہ چیز خریدنے کے لیے دکاندار سے سیدھا سیدھا پوچھتے ہیں فلاں والا ڈیزائن چاہیے وہ ہم نے رات اس میں دیکھا تھا جس کو وہ خوش روا کر کے دکھاتے ہیں وہ آپ کو اچھا لگتا ہے جس کو وہ اچھا نہیں کہتے وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا حالانکہ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ تھا جس کو اللہ اس کے رسول اچھا وہ آپ کو اچھا لگے جس کو وہ برا کرے وہ آپ کو برا لگے یہ دلوں کی بیماری ہے دل بیمار ہو گئے دلوں کی موٹی موٹی بیماریاں شہوات اور شبہات جب انسان کی غذا غلط ہو جب کسی کیمیکل کی فیکٹری میں کام کرتا ہو آہستہ آہستہ بیمار ہو جائے گا غذا غلط ہے پانی اچھا نہیں بیمار ہو جائے گا اور پھر اس پر ذرا سی ٹھنڈی ہوا بھی چلے تو بیمار ہو جائے گا اس کی رزسٹنس ختم ہو جائے گی اس کا قوت مدافعت کم ہو جائے گی وہ بیماری جو اوروں پر اثر نہیں کرے گی اس پر اثر کرے گی یہ جو ٹی ویاں ہیں یہ جو اس وقت کا میڈیا ہے یہ بندے کو بیمار کرتا ہے کمزور کرتا ہے اور وہ جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ ختم کرتا ہے اس کے بعد اس پر کوئی بھی وار کر دو وہ فوری طور پہ خیرہ ہو جاتا ہے اندرا گاندھی نے یا اس کی بہو نے کہا تھا کہ آج پاکستان کے نوجوان کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم نے ان کو اپنی فلمیں دکھا دکھا کر خیرہ کر دیا ہے ہم نے ان کو کلچرل کا وار کر کے کلچرل وار کر کے ہم نے ان کو فدا کر لیا ہے آج وہ ہمارے ایکٹروں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں جو وہ شکل بنائے اس شکل کو پسند کرتے ہیں ان کی عقل کو پسند کرتے ہیں ہم نے ان کا نظریہ پاکستان دو قومی نظریہ ہندو الگ ہے مسلمان الگ ہے اس کو ہم نے گنگا میں بہا دیا ہے اب یہ ہمارے خلاف لڑ نہیں سکتے یہ جو میڈیا چلتا ہے یہ دراصل ویپن ہے اور سب سے خطرناک ویپن ہے کیوں عام طور سے ویپن کا کام یہ ہوتا ہے آپ نے گولی چلائی اس نے آپ کو گولی مار دی آپ کی گن توڑ دی لیکن یہ وہاں پر ایسا ہے یہ دلوں پہ اثر کرتا ہے وہ گولی چلانے کے قابل نہیں رہتا اور بس اوقات زیادہ مصیبت بڑھ جاتی ہے وہ گولی مسلمان پر چلانے لگ جاتا ہے مسلمان پر چلانے لگ جاتا ہے ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کافروں کی طرف سے ہماری طرف منہ کرتے ہو تمہارے اپنے ملک میں اس طرح کے لوگ ہیں جن میں دین کی کمزوری ہے ان کو پہلے قتل کرو وہ مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور جو مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے وہ کہے نہ کہے وہ حقیقت میں کافروں کو بچا رہا ہوتا ہے جب مسلمان آپس میں لڑیں گے تو کافر تو بچ جائے گا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقتلون یقتلون اہل اہل الاوثان الایمان اہل الاوثان میری امت میں ایسے فتنے بھی آئیں گے وہ کافروں کو معاف کریں گے مسلمانوں کو قتل کریں گے اور اس وقت یہ فتنہ بڑی شدت کے ساتھ ہمارے ملک کی طرف بڑھ رہا ہے اور بڑے بڑے منظم اداروں میں پینیٹریٹ کر چکا ہے اور مدرسے تو بدنام تھے یہ کالجوں یونیورسٹیوں میں بھی جا چکا ہے اور آپ کو بتاؤں ہائے ہائے بڑے بڑے اٹریکٹو نعروں کے ساتھ جذاب نعروں کے ساتھ جو حقیقت میں اسلام کی بات ہوتی ہے ان نعروں کے ساتھ پیچھے ہدف اور ٹارگٹ وہ مسلمانوں کا کچھ تو خوں ہوتا ہے مثلاً کوئی شک نہیں کہ سود ایک لانت کی چیز ہے اس میں کوئی شک نہیں لینے والا دینے والا لکھنے والا گواہی دینے والا سب لانتی ہے کوئی شک نہیں ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری ہے اس کو ختم ہونا چاہیے حکمرانوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے جب یہ مسلمانوں کا ملک ہے تو اس میں کفر کی اور اللہ کے ساتھ جنگ والے کام نہیں ہونے چاہیے لیکن اس نعرے کے پیچھے بھی یہی بات آہستہ آہستہ آج نہیں تو کل آپ دیکھ لو گے کہ اٹھو اور اپنے اپنے مسلمانوں کو مارو چونکہ یہ لانت ہے چونکہ یہ ختم نہیں ہو رہی اس لیے اپنے مسلمانوں کو مارو اس کے بغیر گزارا نہیں میرے عزیز بھائیوں اتنا شدید فتنہ ہے یہ کہ بیٹا باپ کو قتل کرتا ہے ثواب سمجھتا ہے آج سے دس ایک سال پہلے بلکہ پندرہ ایک سال پہلے ایک لڑکا تھا رائگنڈ میں میں نے مجھے کہنے لگا جی ایک عربی میں نے قابو کیا ہے اس کے ساتھ آپ بات کریں میں نے بات کی پانچ منٹ میں مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بدبودار ہے یہ مسلمانوں کو کاٹنے والی نسل ہے میں نے اس کو کہا اس کو فوراً گھر سے نکال دو اور اس سے کبھی بات نہ کرنا یہ تیرے لیے نہایت خطرناک ہے لیکن میں لیٹ ہو چکا تھا میرے آنے سے پہلے وہ انڈے بچے دے چکا تھا اور اس کے دل میں وائرس ڈال چکا تھا پھر پھر کیا ہوا اس نے دو ایک لڑکے اور گمراہ کیے اور رائے گنڈ میں کہنے لگا یہ سینما کس کا ہے بولے فلاں کا ہے بولے مارو اس کو اس کو قتل کر دیا دو ایک اور قتل کروائے وہ لڑکے جیل میں چلے گئے پھر کئی سال بعد میرا وہاں سے گزر ہوا میں نے پوچھا ایک لڑکا ہوتا تھا اس کا کیا حساب ہے کہنے لگے وہ جیل میں چلا گیا تھا ایسے قتل کر کے تو میں نے کہا جیل میں کچھ فائدہ ہو گیا اس کو شاید اس کا ذہن ٹھیک ہو گیا ہو کہتا ہے نہیں تھوڑے دنوں کے لیے باہر آیا تھا ہم نے پوچھا اس کا باپ ہمارا ساتھی ہے کہنے لگا کہ تیرا ابے کے بارے میں کیا خیال ہے کہتا ابا بھی واجب القتل ہی ہے اور کیا ہے تو میرے عزیز بھائیوں یہ اس وقت فتنے تاثیر پیدا کرتے ہیں جب پیچھے ریزسٹنس نہ ہو پیچھے قوت مدافعت ختم ہو جائے اور وہ کم ختم ہوتی ہے جہالت کے ساتھ قرآن شفا ہے قرآن ہوا شفا کب مِنْ رَبِّكُمْ رب لِمَا فِي الصُّدُورِ یہ دل کا علاج ہے دل کی بیماری کا علاج ہے قرآن جب قرآن کو نہیں پڑھو گے اس کا مطلب نہیں سمجھو گے تو پھر بیماریاں آئیں گی اور اس وقت کی جو شدید ترین بیماری ہے وہ یہ بڑے بڑے منظم اداروں کے اندر گھس چکی ہے اور افغانستان میں مسلمانوں کا نقصان پینتالیس ملکوں نے اتنا نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا حالانکہ ابھی وہاں آپ کو نظر نہیں آتی لیکن ان کی شار بہت زیادہ ہے کبھی بھی اتنا نقصان پینتالیس ملکوں کے ساتھ نہیں ہوا جتنا ہم اب تک کر چکے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں اپنی اولادوں کو سنبھالو اگر آپ کا بیٹا نمازی ہو گیا داڑھی چھوڑ دی اس نے تو اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے لیکن یہ ذرا یہ دیکھ لینا کہ کن کے ساتھ مل کر چھوڑی ہے کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے خنجر تیز کر کے وہ اس کا رخ کافر کی طرف کرتا ہے یا مسلمانوں کی طرف کرتا ہے یہ ذرا دیکھ لینا تو عزیز ایک ہوتی شبہات کی بیماری ایک ہوتی شہوات کی بیماری شہوات کی بیماری کیا ہے اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی کی بیویوں یا رسا النبی لستن من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فرمایا اے نبی کی بیویوں اگر کوئی آپ سے اجنبی آدمی بات کرے تو نرم لہجے میں بات نہ کرنا لوچدار انداز سے بات نہ کرنا فیت ما الدیفی کل بھی ماں جس کے دل میں بیماری ہے وہ تما پیدا ہو جائے گی اس میں تما پیدا ہو جائے گی وہ سمجھے گا کہ یہاں قدم رکھنے کی جگہ مل سکتی ہے تو کہا جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے یہ بیماری شہوات کی بیماری ہے چوری کرنا خیانت کرنا ڈکیتی کرنا بدکاری کرنا یہ سب شہوات ہیں دنیا کی مددات کے پیچھے چلنا اپنے گھر کے نخرے پورے کرنے کے لیے سارے اوقات خرچ کر دینا اور اللہ کے لیے کوئی وقت باقی نہ رکھنا یہ بیماری اکثر لوگوں کو ہے اللہ ماشاء اللہ دل بھی کام کرتا ہے رات کو بھی لیٹ آتا ہے پیسہ بنانے کی مشین بنا ہوا ہے اپنے دل کی صفائی ستھرائی کے لیے کوئی وقت نہیں بھائی ہم نے دورہ صفائی شروع کیا پندرہ دن کا آؤ تمہیں لے جائیں کراچی کے چھیڑے میں کہتا میرے پاس ٹائم نہیں اتنا ٹائم کہاں گیا سارا پیسہ کمانے کے لیے اتنا پیسہ کیوں کماتے ہو اس لیے کہ گھر کا اسٹیٹس مینٹین کرنا ہوتا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی یہ نہیں کہہ سکتا آپ اپنے اخراجات کو کاغذ پر نوٹ کرو یہاں سے جا کر ایک مہینے کے اخراجات کو کاغذ پر نوٹ کرو آپ دیکھنا آج سے چالیس سال پہلے ہمارا سب سے زیادہ خرچہ کتنے کا ہوتا تھا اور باقی اخراجات نارمل ہوتے تھے آج سب سے تھوڑا خرچہ کچن کا ہے باقی سارے اخراجات یہ اپنے نخرے پورے کر لیں گے اس کے لیے سولی پہ چڑھا ہوا ہے اس کے لیے اپنا بھرم رکھنا خواہ خاکی جعلی اسٹیٹس اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو سولی پہ چڑھائے رکھنا اور اتنے میں ہوا نکل گئی قبر میں چلا گیا اللہ پوچھے گا سنا کیا کر کے آئے ہو پیسے بناتا رہو دلوں کی زندگی کے لیے قرآن پڑھو سنت مصطفیٰ پڑھو سیرت مصطفیٰ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ترجمہ پڑھو کلاسیں شروع کرو یہ علاج بھی ہے اور غذا بھی ہے جب یہ بیس نہیں ہوتی تو پھر اس پر کوئی بھی بیماری اثر کر جاتی حفظ کر لینا کافی نہیں کچھ میں نے بچے کو حفظ کروایا ہوا ہے کافی نہیں حفظ کرنے والے کو معنی سمجھ نہیں آتا حفظ کر لینے کا مطلب یہ سمجھو جیسے کوئی پیراڈول کا پتہ پیٹ پر پھیلتا رہے کیا فائدہ ہوگا اس کو پراپر طریقے سے لوگے تو فائدہ ہوگا یہ تو میرے رب کا فضل ہے کہ وہ سادہ پڑھنے پر بھی اجر دیتا ہے ورنہ قرآن سادہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا سادہ پڑھنا مانا نہ سمجھنا یہ یہودیوں کی نشانی ہے وما منهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی علم میں ایسے جاہل بھی ہیں جو تورات کو صرف دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اس کا معنی نہیں سمجھتے دیکھ کر پڑھ لینا معنی نہ سمجھنا اور سارے اوقات دنیا کمانے اور اس کے معیار کو بلند کرنے کے لیے یہ کسی کامیاب انسان کی اسٹریٹجی نہیں ہے عدل قائم کرو اپنے اوقات میں عدل قائم کرو اپنے کاموں میں عدل قائم کرو اپنی اولادوں میں عدل قائم کرو ظلم بھی دل کی بیماری ہے ظلم بھی دل کی بیماری ہے ظلم ظلمات اليوم القیامہ جو آج دنیا میں ظلم کرتا ہے قیامت والا دن اندھیروں میں ہوگا تو میرے عزیز بھائیوں ایک بیماری شہوات کی ہے اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے کوئی گٹکا کھاتا ہے تو اس میں مجبور ہے کوئی ہیرون پیتا ہے تو اس میں مجبور ہے کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اس میں مجبور ہے یہ شہباد کی بیماری ہے دل اس کے قابو میں نہیں ہے اور ایک ہوتی شبہات کی بیماری شہباد کی بیماری کمزور ایمان والوں پر اثر کرتی ہے یہ امت امت وسط ہے درمیانی امت ہے افراد اور تفریح سے بچنے والی امت ہے تفریح معنی کمی ہوتا ہے افراد کا معنی زیادتی ہوتا ہے جو ایمان میں کمزور ہو اس پر شہوات کا وار کرتا ہے شیطان اور جو ایمان میں مضبوط ہو اس پر شبہات کا وار کرتا ہے نیک پاک آدمی اس کو کہو گناہ کرو یہ نہیں کرے گا اس کو ڈائیورٹ کر دو اس کو ٹریک کر دو اس کی سمت تبدیل کر دو تاکہ اپنے ہدف تک نہ جا سکے جائے گا تو یہ ضرور رکنے والا نہیں اگر رکنے والا ہوتا تو ہم اس پر شہباد کا وار کرتے کہ رک جا اب یہ رکنے والا نہیں تو اس کی سمت تبدیل کر دو اس لیے آپ کو مسلمانوں کا قتل کرنے والے سارے نیک نظر آئیں گے بتا سارے بادشاہ نظر آئیں گے فرمایا تم سے زیادہ قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن ان پر اثر نہیں کرے گا کیوں مانا نہیں آتا اگر مانا تو پڑھے بھی ایک آیت کا تو وہ بھی اپنی مرضی کا اور دماغ ایسے بند ہو جاتا ہے کہ کسی سے نصیحت لینا بھی نہیں چاہتے بس جو ہم سمجھتے ہیں یہی سب سے ٹھیک ہے اللہ اکبر فرمایا تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے روزوں کے سامنے روزوں کو قرآن کے سامنے قرآن کو قرآن بہت پڑھیں گے مگر یہ گلے سے نیچے نہیں اترے گا جو گولی گلے سے نیچے نہ جائے فائدہ دیتی ہے دل تھوڑا نیچے ہے وہاں تک نہیں پہنچے گا اللہ اکبر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زمانے میں نظر آئے تو میں ان کو ایسے کاٹوں گا جیسے اللہ نے قوم ہاتھ کو کاٹا تھا اور اگر تمہارے زمانے میں نظر آئے جو ان سے کتاب کرے گا وہ مومن ہوگا صحیح بخاری میں ہے اس کو اس کا اجر ملے گا اور یہ جو شہوات کا فتنہ ہے ہے تو یہ بھی بڑا خطرناک اکثریت کو اس نے کیرا کر دیا ہے لیکن یہ اپنے آپ پر زیادہ ظلم کرتے ہیں دوسروں پر کم ظلم کرتے ہیں اور جو شہوات کا نہیں شبہات کا ہوتا ہے وہ دوسروں پر ظلم زیادہ کرتے ہیں اور اس ظلم کو دین سمجھتے ہیں اس ظلم کو دین سمجھتے ہیں اس ظلم کو عبادت سمجھتے ہیں اور یہ کب ہوتا ہے جب دل اینالس کرنے کے قابل نہ رہتا ہے ایک عام آدمی سمجھ رہا ہے ظلم ہے وہ سمجھتا ہے یہ نیکی ہے وہ سمجھتا ہے یہ نیکی میں یار کروں تو دل ہو جاتے ہیں جب دل اندھا ہو جاتا سکتا ہے ان لا تعمل ابسار ولیکن تعمل قلوب التی فی صدور آنکھیں نبینا نہیں ہوئی دل نبینا ہو گئے ہیں اب ان کو نیکی نیکی نظر نہیں آتی برائی برائی نظر نہیں آتی تو میرے عزیز بھائیوں اس سب کا علاج نمبر ایک جہالت ختم کرو آپ پی ایچ ڈی بھی کر جاؤ اسلام کی نظر میں یہ علم نہیں علم کتاب و سنت کا علم ہے قرآن پڑھنے سے علم آتا ہے اور آپ دیکھ لو تجربہ کر لو ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے اور اس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے اور اس نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور یہ پی ایچ ڈی ہے نماز پڑھو کہتا میرے کپڑے پلیز ہیں اور اس کے مقابلے میں جس نے کچھ نہیں پڑھا ہوا مگر اللہ کے دین کو سمجھتا ہے وہ اپنے کپڑوں کو پا کرتا یہ علم علم نہیں یہ دنیا کے دھندے ہیں دنیا کے فن ہیں کتاب و سنت کا علم سیکھو اپنے گھروں میں اس کے حلاقات شروع کرو اپنی دکانوں میں شروع کرو صحیح بخاری اور مسلم اتفاق ہے تمام مسلمانوں کا کہ وہ اس میں کوئی روایت ضعیف نہیں اس کو پڑھو اس کا ترجمہ موجود ہے وہ پڑھو جو بات سمجھ نہ آئے ہر ایک کے ہاتھ میں دو دو ٹیلی فون ہیں دونوں ہاتھوں میں ایک ٹیلی فون ہے علماء سے رابطہ کر لو پوچھ لو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی یہ وہ غذا ہے دلوں کی جس کے ساتھ آپ کے دل مضبوط ہوتے ہیں ان میں چمک آتی ہے ان میں بسارت بڑھتی ہے بصیرت بڑھتی ہے اور پھر اس کے بعد انسان اچھائی کو اچھائی کہتا ہے برائی کو برائی کہتا ہے یہی آپ کے لیے غذا ہے یہی آپ کے لیے دوا ہے اسی میں انشاءاللہ شاء آپ کے لیے شفا ہے اور اگر آپ کی معلومات کا سوچ کتاب و سنت نہیں تو پھر یاد رکھو گمراہی ہی گمراہی ہوگی گمراہی ہی گمراہی ہوگی کہیں سے ہدایت نہیں ملے گی یہ یہ آج اس اس کی کی مثال پر طرح ہے مرغی کا پر ایک طوفان میں ہے ادھر سے ہوا آتی ہے تو ادھر ہو جاتا ہے ادھر سے چپیڑا لگتا ہے تو ادھر چلا جاتا ہے اس کی اپنی کوئی ول نہیں اپنی اس کی کوئی مرضی نہیں اپنا کوئی عزم نہیں اپنا کوئی جزم نہیں اپنا کوئی قصد نہیں اپنا کوئی اس نے مقصد حیات نہیں بنایا مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے جس طرح دھکا لگا جس طرح تھپیڑا لگا چلتا تھا یہ کوئی کامیاب انسان کی نشانی نہیں ناکام ناکام اور بیوقوف انسان کی نشانی ہے جو آیا سن لیا اس چل پڑا اس طرح نہیں ہوتا اور یہی لوگ ایسے فطروں اور ایسے شہبات کا شکار ہوتے ہیں جن پہ کہ اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی میں نہیں کہتا میری رائے کو اپناؤ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کی بات کو پڑھو جہاں سمجھ رہا ہے علماء سے پوچھو اس کے مطابق زندگی گزارو انشاءاللہ یہ شہوات اور شبہات کی بیماریوں سے بچ کر اچھے دن گزریں گے اور کامیاب انسان کے دن گزریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے ایسا کیا سمجھنے اور کرنے کی توفیق دے ہمارے